اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ختم کر دے ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو ان اللہ ادا کر خالف ہے اب آئے تو دیکھیے یقاد البرکوشوں کے منافقین کا ذکر چل رہا تھا کہ جو ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید رہے تھے پھر ان کی مثال ذکر کر دی جیسے کسی آدمی کوئی آدمی اپنے ارد گرد آگ پھیلائے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے اچانک ہی وہ آگ بند ہو جائے تو مناسب کا بھی یہی حال ہے تو یہ قرآن کی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور ان کو نفع ہونا یقینی ہوتا ہے لیکن پھر جیسے ہی کفر کی مجالس میں جاتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے اسی طرح کی دوسری مثال دی سخت بارش کی طرح کہ جو انسانوں پہ نازل ہو اور پھر اس میں گھنے بادلوں سے وہ برت رہی ہو جو اندھیرے بادل ہوں ایسے بازوات ہوتا ہے کہ دن کے اندر بھی رات چھا جاتی ہے بارش ہوتی ہے پھر اس کے اندر گرج ہو چمک ہو اور وہ اس کے خوف سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے کانوں میں چھوس لیں منا کا بھی یہی حال ہے جب میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ چونکہ قبول کرنے کی اور اسلام کی حیثیت سے سنتے نہیں ہیں تو ان کو فائدہ بھی کوئی نہیں اسی طرح ابھی تیسری مثال سے سمجھایا جا رہا ہے منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اوپر جو برف گزرا ہے کہ بجلی کی چمک قریب ہے کہ یہ برف ان کے پرسارت کو ان کی کی آنکھوں بینائی کو اچک لے ہے یا سر آتی جلدی سے ان ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے علما اغوا الگ مشوقی جب بھی وہ بجلی چمکتی ہے اندھیرے کے اندر تو وہ اس کے اندر چل پڑتے ہیں ایسی یعنی اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں یعنی جب بھی قرآن کے سامنے پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے دل میں حرکت ضرور آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اگلہ میں کام ہوں اور جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں مطلب اس کا یہ ہوا کہ جب منافقین کفر کی مجالس میں جاتے ہیں تو کفر ہی ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے یہ اصل میں تمشیل قرآن بہن یہ مثال ذکر کی ہے قرآن کے اندر جو دلائل ہیں جب ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں قلو بہن تو ان کے دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور تصدیق ہی سمیوں کی ہی ماسمیوں ہی ماما یا فرونا اور وہ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ وہ قرآن سے سنتے ہیں اور اس میں وہ چیزیں جن کو وہ پسند کرتے ہیں ان کو مانتے بھی ہیں کہ قرآن میں ان ان چیزوں کا ذکر ہے ان کو مان بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹھہر کیوں جاتے ہیں ناپسند کیوں کرتے ہیں اس کی یہ ایک مثال ذکر کی ہے ان کے ٹھہرنے کی یعنی جس طرح وہ ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے وہ اپنے سفر کے ٹھہر جاتے ہیں پھر چلتے نہیں ہیں اور جب روشنی نہیں آتی وہ بجلی چمکتی نہیں ہے اس کی وجہ سے اپنے سفر کو روک دیتے ہیں لوگ اور ٹھہر جاتے ہیں تو منافقین کا بھی یہی حال ہے جب وہ کفر کی مجالس اختیار کر لیتے ہیں تو پھر وہ کہ قرآن کو ایک ناپسندیدہ چیز سمجھتے ہیں تو پھر وہ ٹھہر جاتے ہیں اس کے عمل کرنے سے رک جاتے ہیں تو یہ مرافقین کی ایک اور حالت بیان کرتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو ان کو روشنی دکھائی دیتی ہے جیسے جیسے وہ بجلی چمکتی رہے گی تو آسمانی بجلی تو انسان اس کی چمک میں سفر کرتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا جب وہ ٹھہر جاتی ہے تو انسان بھی رک جاتا ہے تو منافقین کا بھی یہی حال ہے جب قرآن مجالس میں آتے ہیں تو ان کے دل میں تھوڑی تھوڑی حرکت ہوتی رہتی ہے لیکن جیسے ہی کفر کی مجالس اختیار کرتے ہیں پھر ان کے اوپر دوبارہ سے اندھیرا چھا جاتا ہے یہ مثال دے کے سمجھایا گیا اللہ اور اگر نہ چاہیں تو لے جائے ان کے کانوں کو بیمانہ اسما یعنی ان کی سماعت کو ان کو بہرا کر دیں تو اب اس ان کی آنکھوں کو ظاہری آنکھوں کو الباس دینا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ان کی باطنی آنکھیں باطنی آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ دل کی آنکھیں ان کی ختم ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے لیکن چونکہ انہوں نے قبولیت کی نیت سے اسلام کی نیت سے قرآن کو سنا نہیں ہے تو ان کے دل کی آنکھیں تو پہلے ہی ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری آنکھیں بھی ختم کر دے اگر چاہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے علی کل شیء شاء جس کو وہ چاہے جس پر وہ چاہے قادر ہے ومن ہو اظہاب معذو تیرا اور ایسے قدرت والے ہیں یہ قادر کا لفظ یہ بھی اسی سے ہے اظہاب معذو تیرا جو مجبور کیا گیا اس کو لے جانا یہ بھی اسی سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان کو بہرا کر دیں ان کو گونگا کر دیں ان کو اندھا کر دیں اس چیز سے اللہ تعالیٰ قادر ہے تو گویا یہ منافقین کی ایک اور حالت کا بیان ہو گیا اگلی آیت دیکھیے یا ایوہ الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اب مومنین کا پہلے ذکر کیا متقین کا ذکر کیا پھر مومنین کا ذکر کیا پھر منافقین کا ذکر کیا کافروں کا ذکر کیا پھر آگے حکم ہو رہا ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں اعبدو ربکم الذی اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ربکم الذی جو تمہارا پروردگار ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تقوی اختیار کرو اس آیت میں علامہ سلسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق دیکھیے یا ایوہ الناس اے اہل مکہ کا امام سیوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایوہ الناس کی تفسیر کی ہے اہل مکہ سے کہ اے اہل مکہ تو قرآن میں گویا کہ امام سیوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق جہاں بھی قرآن میں ایو الناس کا لفظ آئے گا اس سے مراد ہوں گے اہل مکہ یا الناس سے مراد اور جہاں پہ یا الذین آمنو آئے گا تو اس سے مراد ہوں گے اہل مدینہ میں رہیے گا ایو الناس سے مراد اہل مکہ اور یا الذین آمنو سے مراد اہل مدینہ یا الناس اے اہل مکہ اے وحدو یعنی توحید بیان کرو مل جائے اپنے اس پروردگار کے جس نے تم کو پیدا کیا اے ان شاہ پیدا کیے تھے مراد علامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان جس نے تم نے پہلے پہل بنایا انشا کا ہوتا ہے چیز کو ایجاد کرنا دریافت کرنا بغیر اسٹرکچر کے بغیر فارمولے کے اس کو بنا دینا پہلی پہلی مرتبہ پیدا کیا ورن تکون شہی آ اور تم کوئی بھی چیز نہ تھے کچھ بھی نہ تھے اللہ نے تم کو بنایا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی تمہیں بہت کچھ بنا دیا اللہ تعالیٰ تم اس پر بردگار کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو بالکل نبی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے پہلوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے لعلكم تتقون ثم اللہ تعالیٰ سے ڈرو عبادت ہی عقابہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے اس کی سزا سے بچو جی ہاں تتقون کا معنی ہے تقوا اختیار کرو ڈرو تقوا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو جانا اسے کہتے ہیں تقوا تقوا کا لفظی معنی تو بچنا ہوتا ہے لیکن اس کا صحیح معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بیٹھ جانا پیدا ہو جانا اسے تقوا کہتے ہیں تم تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ذریعے سے اس کی سزا سے بچو اس کے عذاب سے بچو اللہ اللہ پھر اصل اللہ تم سبپور ہے تو اللہ آپ نے پڑھا ہے اللہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے امید کے لیے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو اللہ آیا ہے یہ تحقیق کے لیے ہے اور تحقیق کی بات یہ ہے کہ تم بچ جاؤ وفی ہی کہا تحقیق اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحقیق کا معنی دے رہا ہے صرف رضا یعنی امید کا معنی نہیں دے رہا اللہ جی جناب اللہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا یعنی بچھونا بنایا حال فراشا یہ حال ہے یا اللہ کی زمین کو نہیں بلکہ ارد ارد حال فراش حال حال میں کاتا یوگ تراش یعنی تمہارے لیے زمین کو بچایا اس حال میں کہ وہ بچھونا ہے تو زمین کے حال میں یوگ تراش لگایا تو لہا کی فلاب کی ابھی لوئو نہ تھی جس کے یعنی جس کو بچھایا جائے ایسا بچھونا بنایا لا غایت لہا کی فلاب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس میں سخت ہونے میں لویونتی یا نرم ہونے میں کا جی۔ نے علیہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر قرار پکڑنا ہی مشکل ہو جائے یعنی نہ تو یہ بہت زیادہ سخت ہے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ نرم ہے اس کے اوپر آرام کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا اور سما ابینا اور آسمان کو چھت بنایا سب سب فن فن کا معنی ہوتا ہے چھت

مختلف قسم کے ثمارات ثمارات پھلوں یا سبزیوں سب کے اوپر غلہ اس کا معنی غلہ کر لیں مختلف قسم کے غلہ جات کو تمہارے لیے بنایا اس زمین سے نکالا اس پانی کے ذریعے سے وہ تمہارے رزق کے لیے ہو جسے تم کھاتے ہو نہ اور تم اس کے ذریعے سے اپنے جانوروں کو بھی سیر کرتے ہو ان کو بھی کھلاتے ہو تو سمارات کا معنی کریں گے مختلف قسم کے غلہ جات تو اس میں انسان کے کھانے کی چیزیں بھی آ گئی اور جانوروں کے کھانے کی چیزیں بھی آ تو میں خود بھی کھاتے ہوں اور اسے اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے ہوں فلا تو جادو نہ لہو اندازہ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں زمین کو تمہارے لیے بستر بنا دیا آسمان کو چھت بنا دیا آسمان سے پانی کو برسایا اس پانی کے ذریعے سے کھیتی کو پیدا کیا تمہارے لیے پھلوں کا بندوبست کیا تمہارے جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست کیا تو اے انسانوں فلا تجعلوا لله اندادا تم اللہ کے ساتھ کسی کو پھر شریک نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ شراکا مت بناؤ اے شرکا پھر عبادت ہے عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہ بناؤ اب اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہو تو پھر عبادت بھی خالص اللہ ہی کی کرو کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ تم اور تم جانتے ہو اس بات کو جانتے ہو انہ الخالق کہ وہی اللہ خالق ہے کیونکہ کفار سے جب پوچھا جاتا تھا نا قرآن میں آتا بڑے ان سال کا منخلا کہ اے نبی اگر آپ ان کفار اور مشرقین سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا ہے تو یہ کفار و مشرقین ضرور بضرور جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس لیے فرمایا ان تم کا تم جانتے ہو اس بات کو کہ اللہ خالق خالق اللہ ہی ہے ہاں جانتے اس بات کو لیکن عبادت میں اس کے شریک ٹھہراتے ہو بتوں کی پوجا بھی کرتے ہو خانہ کعبہ کے گرد طواف بھی کرتے ہوں تو عبادت کرنی ہے تو صرف خالص اللہ کے لیے بس بتوں کو چھوڑ دو پھر کسی اور سے نہ مانگو کسی اور در سے نہ جاؤ ہاں کیوں شریک کرتے تھے وہی نا جیسے انبیاء آتے تھے ان کے پاس تو کہتے تھے کہ اما علیہ آبا آبا کہ ہم نے اپنے و اجداد کو جس راستے پہ پایا ہے وہ تو بتوں کو پوجتے تھے تو ہم تو اس راستے سے ہٹیں گے ہی نہیں سرے سے اپنے آبا و اجداد کے راستے پہ چلیں گے ہم تو کہ انہوں نے پتھروں سے مانگا ہم بھی پتھروں سے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے مانتے ہیں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے لیکن یہ بھی تو ہے نا کچھ کرنے والے ٹھیک ہے بنایا تو اللہ نے ہے لیکن رزق دینے والے یہ ہے یہ بارش برسانے والا بت ہے یہ مرادیں پوری کرنے والا بت ہے طرح طرح کے بت بنائے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو مانگ ان سے بھی تھے اللہ کے وجود کو تو مانتے تھے لیکن مانگ ان سے تھے ان کے سامنے سجا تھے اللہ کا انکار تو نہیں کرتے تھے اور ہمارا آج کا جاہل طبقہ جو ہے ہمارے مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ مانتے تو اللہ کو ہر چیز کہ اللہ ہی ہے سب کچھ لیکن پھر بھی مزاروں پہ جا کے جھکتے ہیں پھر بھی جا کے سینٹر وہاں پیشانی اپنی وہاں پہ جا کے دکھاتے ہیں تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے کچھ بھی فرق نہیں رہا اللہ تعالیٰ محفوظ فرما خالد ولا یقل اور تم یہ لوگ کسی بھی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتے پیدا نہیں کر سکتے ولا یقون اللہ لوگ اور اللہ تو وہی ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے اور لوگ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں کہ نزلنا عَلَىٰ عَبْدِنَا کہ جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد بن القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا انہو من عند اللہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اگر تم اس بارے میں شک میں ہو کہ یہ پتہ نہیں قرآن کہاں سے آیا کس نے بنایا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ تو تم اس کی مثل کو ایک صورت ہی دے ہو آپ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں منزل یعنی نازل کوئی صورت لے آؤ امن یعنی اس نازل کردہ قرآن کی طرح کی کوئی صورت بنا کے لے آؤ اور من لل بیان اور من کے لیے بیان کے لیے ہے کہ صورت من مثلی بیانیہ ہے کہ قرآن جیسی کوئی صورت لے آؤ اے یہ بلاوا کی کسی کی مثل بلاغل کے اندر حسن نظم کے اندر جو اس کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں اخبار گئی اور غیر کی خبریں دینے کے اندر اس قسم کی چیزیں لے آؤ پھر کہ جو بلاغت میں بھرپور ہو اس میں ترتیب میں بھرپور ہو اور غیر کی خبریں دینے میں بے مثال ہو اس قسم کی کوئی صورت پیدا کر دو اور ابل الرحاق اور صورت کہتے ہیں ایک ایسا ٹکڑا کہ جس کی ابتدا بھی ہو جس کی انتہا بھی ہو اصل وہاں سرا تو آیات اور کم سے کم تین آیات ہوں تو اس کو صورت کہا جاتا ہے وہ اور تم اپنے معبودوں کو بھی بلا لو اگر تم خود صورتیں ایک نہیں لے سکتے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے تمہیں کہ تم بھی زور لگا لو اور جن کو تم پوجتے ہو اپنا ادا مانتے ہو ان سب کو بلا لو آگے تک مل لگی ہو اپنے ان معبودوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی ساتھ شریک کر لو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے شرافا ہیں جن کو تم مانتے ہو ان سب کو شریک کر لو اپنے ساتھ اور مل کے زور لگا لو ان تم اگر تم سچے ہو تو ایک ہی صورت بنا لو سارے کے سارے میرے لیکن نہیں بنا سکتے اگر تم اس بات میں سچے ہو اس بات میں فی ان محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی ذات سے اپنی طرف سے گھڑا ہے جو مشرقین یہ کہا کرتے تھے نا کہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے بنا کے لے آتا ہے کسی سے سن آتا ہے اور ہمارے سامنے آگے قرآن کو کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اگر تم بھائی اس بات میں سچے ہو یہ محمد اپنی طرف سے قرآن بناتا ہے تو قرآن کے مثل کو ایک چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ اور تم ہی نہیں جن کو تم پوجتے ہو اپنے سارے کو اکٹھا کر لو سارے مل کے ایک صورت بنا لو اور تم اس کو کرو کیوں نہ تم تو عربی ہو فسحا ہو غریب لوگ ہو اس کی لیے کچھ لے آؤ لیکن وہ اس قسم کا لا نہیں سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو کچھ پیدا کرنا جی ہاں بس اگر تم نہ کر سکو اس طرح ولن دفالو اور تم ہر چیز ایسا کر ہی نہیں سکتے اللہ خود ہی رد کر رہے ہیں معذور کو جو اوپر مجبور کیا گیا تمہارے عاجز ہونے کی وجہ سے اگر تم ایسا نہ کر سکو ولن تفالو تم ہر چیز ایسا کر ہی نہیں سکتے تو سب کا تم دارو نتی سے ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ ہو تو یعنی کفار ہوں گے بلے حجامت اور پتھر ہوں گے اور عزت دل کافرین تو وہ کافروں کے لیے تمہارے لیے ہی تیار کی گئی ہے پھر اسے ڈرو یا تو اس دعوے کو ختم کر دو کہ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گھڑا ہے ایسی بات نہیں ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر چیلنج قبول کرو لے کے آؤ اس قرآن کی مثل کوئی ایک صورت چھوٹی ہی صورت لے آؤ تم اور تمہارے معبود سارے مل گیا تم ایسا اگر تم ایسا کر سکو تو کرو فلم تفالو تم ایسا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا ابدا ابدا ظہور اعجازی ان کا عاجز ہونا یہ پہلے ہی ظاہر ہو گیا تھا فتقو بل ایمان بلّہ تم بچو تم ڈرو اللہ پر ایمان لا کر وہ انہ من کلام البشر یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے تم ڈرو انارتی بکور جانا اس آرم سے جس کا ایندھن لوگ ہیں یعنی لوگوں سے مراد علامہ شفی رحمۃ اللہ فرماتے الفار جو کفار ہیں بولے حجارت پتھر کا اسنامی منہا کیسے کہ کا ہی یعنی ان کے بتوں کی طرح یہ پتھر کیا ہیں بوتی ہیں ان کے وہ سارے کے سارے پتھر ہوا کرتے تھے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے جہنم کا ایندھن بنیں گے انہا مفرت الحرارہ وہ کیا ہوں گے کہ جہنم کی آگ کو اور بڑھکانے والے ہوں گے اس بما ذکر لإکنار الدنیا ہوتے رہا دنیا اس یعنی وہ جو بت ہوں گے ان کی وجہ سے آگ اور بڑھتے گی آگ شدید حرارت والی ہوگی اور ان تمام چیزوں سے اوپر بیان ہوئی ہیں ان کے بت وغیرہ وغیرہ کفار ان سے مزید جائے گی بڑکائی جائے گی اور وہ آگ دنیاوی آگ کی طرح نہیں ہوگی ٹھیک ہے لا کناری دنیا ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کی آگ کی طرح ہوگی سب کا پادو سے جس کو لکڑیوں کے ذریعے سے بھڑکایا جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے وہ تو آگ ایسی ہے سب کا پادو دن رکیے گا جو مزکورہ چیزیں اور مورتیاں جہنم کی آگ کو بڑکایا جائے گا جو شدت میں دنیا کی آگ جس کو لکڑیوں سے بھڑکایا جاتا ہے اس سے بہت بڑھ کر ہوگی تو یہ آگ یعنی ہوئی اختیار کی گئی ہے کافروں کے لیے یہاں زبون دیا اس آگ میں ان کو عذاب دیا جائے گا اور یہ جملہ تم مستانف تم یہ جملہ مستانفہ ہے مستانفہ کا مستانفہ معترضہ ہے کہ ایک بیان چل رہا تھا بیچ میں ایک الگ بات آ گئی ٹھیک ہے اوپر تو چیلنج ہو رہا تھا تو ایسا نہیں کر سکتے جب ایسا نہیں کر سکتے تو بات کوئی اور ہونی تھی لیکن یہاں پہ سب تک انار الطی بقول جا رہا تو یہ جو آئے تھے یہ جو جملہ ہے بیچ میں جملہ معترضہ یعنی ایک ربط نہ ہو کسی چیز کا بیچ میں ایک جملہ ذکر کر دیا جائے اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ یا حال الازمہ تو یہ حال لازمہ ہے کہ جب وہ ایسا نہیں کر سکے تو پھر ان کے اوپر ظاہر بات عذاب نازل ہونا ہے ان کی حالت سے پتہ چل رہا ہے اس لیے جملہ حالیہ بھی کہلا سکتا ہے حال لازمہ کہ جب انہوں نے صورت وہ نہیں بنا سکے اپنی بات سے اپنے دعوے سے آگے تو پھر ان کی حالت یہ ہے کہ اب ان کے لیے عذاب سے اس لیے فرمایا جملہ مسکانے کا یا پھر حال لازمہ یہ آیت نمبر چوبیس ہوں گے اب چلیے جی، آیت نمبر پچیس آیت نمبر پچیس سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور یاد رکھیے گا ایک بات اس میں کہ کل سے مراد ہو سکتا ہے پرسوں کیونکہ کل کچھ گہما گہنے کی حالت بھی ہو سکتی ہے سگنل ڈراپ بھی ہو سکتے ہیں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں اس طرح کے اور میں جس میں ہوں میرے تو بالکل سامنے جو ہے وہ کچھ پارٹی کے دفتر ہیں اس طرح وہاں پہ بہت شور و گل ہنگامہ ہوتا ہے تو لہٰذا ہو سکتا ہے کل سبق نہ ہو اگر سمے آن لائن ہوا دیکھیں گے حالات تو پھر انشاءاللہ ضرور ہوگا اگر نہ پھر پرسوں